حضرت موسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا گیا جسے ایک شخص نے بھونا تھا جب اس نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے اس کے ساتھ خون دیکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور نہ کھایا البتہ حاضرین سے فرمایا تم کھاؤ اگر مجھے خواہش ہوتی تو کھا لیتا ایک آدمی الگ بیٹھا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی قریب ہو کر لوگوں کے ساتھ کھا لے اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے فرمایا تو چاندنی راتوں والے روزے کیوں نہ رکھ لیے اس نے کہا وہ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکتیس